ہم نے یہ کتاب لکھی آدم کی اولاد ہیں آدم غلطی سے جنت میں نہ بچے تو ہم دنیا میں کیا بچیں گے اللہ اگر اس کتاب میں ہم سے کچھ ہی کچھ لگدش کچھ خامی آ گئی ہے تو اللہ آپ توبہ استغفار قبول کرنے والے ہیں اور ہم لوگ او بھائی نوی کا زمانہ تو بہت اچھا تھا آج کا زمانہ ہاں؟ شیو یہاں سے نکلنے کی دیری ہے گھر تک جاتے جاتے آگ جو ہے ہزار گناہ کر ڈالے گی ہاں تو ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تین دن سے یہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں ہماری بھائی بہن نوجوان بوڑھے مقامی ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری بچیاں جو اس کتاب کو سننے کے لیے آئی ہیں اللہ ہم سے بیان کرنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو ہم سے کچھ لگزش ہو گئی ہو کچھ غیر مناسب باتیں ہو گئی ہوں یا ہمارے سننے والے جو ہیں ان سے کچھ ہو گئی ہو تو خطاب ہو مشک حدیث کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہ گار ہیں آپ غفار اور غفور الرحیم ہے اللہ سب کو معاف کرتے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سمے تو رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث ہے خودشی ہو گئی نا حدیث قدسی حدیث قدسی کیا فرماتے یبنا آدم اللہ یا بنا آدم کا داؤ تنی تنی و گفر تو لکالا ماں کا نمین کا ولا ابالی اللہ اکبر بنا آدم پھر ذرا غور کرو اللہ اس پیغام کے پہنچانے میں ہم سے خطاب کرنے کے لیے نبی کو بھی نہیں بلکہ اللہ ڈار آدم میرے آدم کی اولاد آدم کی بیٹے بیٹیوں سن لو ان کا ماں تنی جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا پتا چل گیا دعا بڑی اہم چیز ہے ٹائم ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ان لما داؤ جب تک مجھ سے دعا ہم کو پکارتا رہے گا یا گوشت نہیں جلے گا مولا علی المدت یہ سب نہیں چلے گا ان لکما داؤ تنی جب تک میرے بندے اور بندی مجھ سے ہم کو پکارتا رہے گا ہم سے دعا کرتا رہے گا راجا اور مجھ سے اچھی امید دعا بھی کرے گا اور دعا کے ساتھ اچھی امید امام بحقی رحمت اللہ نقل کرتے ہیں ایک بڑی عجیب سے بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے دعا پر بات آئی تو بس مجھ کے چار پانچ منٹ اور لیں گے آپ کے اس کے بعد حدیث ہم پوری کر دیں گے ممکن ہے کہ یاد رہے ساتھیوں کو کچھ ساتھی نوٹ کر لیں گے ایک شام کے رہنے والے بڑے محدث حیوا ہاں رجا بن ہائیوا رجا بن حیوا یہ بہت بڑے عالم تھے رجا بن جزاک اللہ بڑے زبردست عالم تھے یہ آئے تھے حج کے لیے حج کے ایام میں مسجد خیب مینا کے میدان میں مسجد خیب میں نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے گئے نماز مکمل ہوئی سلام پھیرتے ہی ایک شخص کھڑا ہوا اس کو پہچانتا کوئی نہیں یا الناس سلاس و خسال لا ملا بہن اشکرو ہاں، الشکر والاستغفار و بس مسجد سے باہر کیا مطلب ہے اے دنیا سے آئے ہوئے حاجیوں سن لو تین باتیں ہیں جب تک تین باتوں پر انسان عمل کرے گا مومن لا لاجوا لا کم اللہ حاجیو دنیا کے آئے ہوئے جب تک ان تین باتوں پر عمل کرو گے اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا اشکرو و دوڑا والاستغفار اتنا کہا اور مسجد کے باہر اب سارے لوگ تو بڑے سوچے رجا بن حیوا کہتے ہیں بلا حوالے کے اتنی بڑی بات کہہ کے گیا پکڑو اس کو پوچھو کہاں سے بیان کیا وہ کہاں یہ حج سمجھتے حج میں ایک مرتبہ ہاتھ چھوٹ جائے تو جلدی ملنا مشکل غائب آدمی بڑے پریشان پوچھا جانتے ہو نہیں کوئی نہیں جانتا اب وہ انسان چلا گیا حج میں اپنے ٹھکانے پر بیان کر کے چلا گیا نصیحت کر کے رجا بن حیوت حیوا پریشان اتنے بڑے مجمع میں جہاں علماء محدث مفسر فقی سارے لوگ موجود ہو اتنی ہمت کے ساتھ ظالم نے بیان کیا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بلا کوئی جاہل ہوگا ہوگا کوئی تو ایسا کرو چلو پہلے قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں قرآن میں ان تینوں کا تذکرہ ہے سورت الفاتحہ سے شروع کیا سورت الفاتحہ سورت البقرہ سور آل عمران تینوں اتنی بڑی بڑی صورتیں کسی ایک کا پتہ نہ سورت النساء شروع کیا کہ پڑھتے ہیں دیکھیں اتنی بڑی بات کہا ایسا لگتا ہے بڑا زبردست عالم ایسا تو نہیں کہ بلا علم کیسے ٹھوک دے گا وہ کہتے ہیں سورت النساء شروع کی ہے نسا پڑھنا شروع کیا تو یہ آیت آئی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم اللہ علیما اے ایمان والے بندو اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے یعنی ایمان کے ساتھ جب تک شکر بندہ ادا کرتے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں کہتے ہیں ایک چیز مل گئی اب ہمت بڑھی نہیں کوئی بڑا زبردست قرآن حدیث کا عالم حوالہ نہیں دیا لیکن ایک ملی حوصلہ بڑھا کہتے پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے سورت النساء معدہ انعام آراف سارا پڑھ ڈالا جب سورت الانفال پڑھی تو وہاں ماں کان اللہ ہو ہاں؟ ماں کان اللہ ہو دفیم وہ المحتم وہ سگ فیرون اس آیت پر پہنچے اے نبی آپ یہ جتنے مجرمین ہیں اب تک عذاب آ گیا ہوتا لیکن دو وجہ ہے جس میں کی وجہ سے آداب نہیں ایک تو آپ کا وجود ہے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا نمبر دو آپ چلے جائیں گے تو دوسری چیز عذاب سے محفوظ رہنے کی کیا ہے توبہ استغفار جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے توبہ استغفار وما کان اللہ یہ استغفار جب تک کریں گے استغفار کرنے والوں پر اللہ تعالی عذاب نہیں دوسری چیز مل گئی حوصلہ بلند ہاں؟ زبردست بات بتائی اب تیسری ڈھونڈنے لگے شروع کر دیا اور جب دو مل گئی تو تیسری بھی ملے گی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا تیسری ڈھونڈا شروع کیا سورہ انفال توبہ یونس یوسف آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ سورت الفرقان پارے میں پہنچ گئے ہمت اترا سوچو علم کا شوق ہاں اس کو کہتے ہیں ریسرچ اس کو کہتے ہیں تحقیق یہ والی تحقیق نہیں ہے کبھی قادیانی کے فتوا لے کے ٹھوک دیتے ہو تم سمجھ گئے نا اس سے نقصان زیادہ فائدہ اس کو کہتے ہیں کتاب سے ریسرچ کرنا استاد علم کے ذریعے پہنچ گئے آگے پہنچے اللہ اکبر آخری آیت کیا ہے کل مایا بو بے کم ربی تو آم فقت کا سب تم فصو فکون اے نبی ان سے کہہ دو تم نے اتنے شرائم کیے اتنے گنا اتنے پاپ تم نے کیا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا آزاد ضروری ہو چکا ہے اللہ کا آزاد ضروری ہو چکا ہے لیکن ابھی اللہ عذاب نازل نہیں کیا آج تک کیوں لولا توڑا حکم کیوں گناہ ہوا ہے لیکن ابھی رو رو کر کے تم میں دعائیں کرنے والے لوگ موجود ہیں آگئی بات دوستو تو اللہ کے رسول نے اللہ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث کچھ سی میں یا بنا آدم یہ آخری حدیث ہے نا ہاں انشاءاللہ آپ اب زیادہ گھڑی کی کھاٹا دیکھنے کی ضرورت ہے یار جلدی ختم یا بنا آدم آدم کے بیٹے اور بیٹیاں آدم کی اولاد سن لے ان کا داڑ جب تک ہم سے تو دعائیں کرتا رہے گا دعا کتنی اہمیت کیوں ہے دوستو کیوں ہے کیا خیال ہے بھائی دعا ہونے بادہ ارے دعا ہی تو اصل میں کیا ہے کیوں کوئی بتاتے بتائے گا مشائق نہیں مشائق تو تقریر کر کے بتا بتا کر کے آدھی ہو گئے کیوں بیٹے اللہ جدائے خیر دے بات اصل یہ ہے نماز پڑھ رہا ہے کھجلی آئی تو کھجلاتا بھی ہے ہاں نماز پڑھ رہا ہے گرمی لگی پتہ نہیں کتنے خیالات لیکن حاجت مند جب دعا مانگتا ہے تو دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے بس نیچے بندہ اوپر اللہ کیا خیال ہے جو توجہ جو حضور قلب جو ڈائریکٹ اللہ تعالی سے کنیکشن ہوتا ہے نہ کم وقت شیطان بیچ میں آیا نہ کوئی وسوسہ دلا سکتا ہے جو تعلق آجزی بندہ روتا ہے اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے رب کے سامنے آجدی کرتا ہے معلوم ایسی واللہ بعض لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں رو رو کر کے معلوم پڑتا ہے کہ رب سے لینے کے بعد ہی چھوڑیں گے کیا خیال ہے یہ خوشو خوشو جو دعا میں ہوتا ہے دنیا کے کسی عبادت میں نہیں ہوتا اس لیے کہا گیا دعا ہو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين جو ہم سے دعا مانگنے میں اپنی انسلٹ اپنی توہین اپنا ہدف اور ہم نے سب دیا ہے مانگنے کی کیا ضرورت یہ سوچتے ہیں یاد رکھیں سید خلون جہنما ان قریب سلیل کر کے کہاں داخل کیے جائیں گے ملم یش اللہ جو اللہ سے مانگتے نہیں اللہ ان سے غصہ ہوتا ہے تو دوستو پہلی چیز کیا ہے یبنا آدم آدم کی اولاد ان دعوتنی جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور ورجوتنی اور اچھی امید مجھ سے رکھے گا مانگ رہے ہیں آج نہیں تو کل تو ہمارا رب دے گا ہی دے گا انشاءاللہ اللہ رب نے وعدہ کیا ہے مانگتے جاؤ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے تو سن لو اللہ کا تعالیٰ فرماتے غفر تو لا من کا برابر جتنے بھی گناہ تجھ سے سرد سردرد ہوں گے ہم سب کو معاف کر دیں گے تیرے کسرت گناہ کی ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے یہ دعا کی برکت ہے آئی بات سمجھ میں اور اچھی امید کی اب آگے بڑھو یورا آدم تین چیزیں یورا آدم آدم کی اولاد کا یبرا آدم لو بلگت سونو بو کا سما اے آدم کی اولاد لو اللہ لو بلگت سونو بو کا انانس سما غفر تو ہاں؟ اور دوسری بات ولا اوالی آدم کی اولاد اگر بارش کے موسم میں صرف بنگلور کے اندر نہیں آسمان اتنے بڑے آسمان ہیں پوری دنیا کا آسمان بادلوں سے موٹے موٹے بادلوں سے چھپ چکا ہو اتنے بادل کہ پوری دنیا کا آسمان چھپ چکا ہے بادل میں آسمان نظر نہیں آ رہا ہے ان بادلوں کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا یہ نہیں کہ توبہ اچھا چانس ہے ہاں، گناہ کر لو بعد میں یہ تو چوری سینا زوری اس نہیں شیطان گالی بار نفس مارا اگر آپ ایسے گناہ ہو گیا بارش کے موسم میں پوری دنیا کے آسمان پر بادل چھا گیا ان بادلوں کے برابر بھی تجھ سے گناہ ہو گئے لیکن پھر بھی تو نے گناہوں احساس کیا ہم سے استغفار کر لیا تو ہم تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں امام نووی نے اچھی آخر نقل نقل کی نا ہاں۔ تیسری اور آخری چیز یبرا آدم یبرا آدم ان بے من خطایا یا خطایا کی تنی لا تشرک بھی سیا اے آدم کی اولاد اگر زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آیا اور حشر میں میرے سامنے تو کھڑا ہوا ایک دو گنا نہیں کنٹل دو کنٹل نہیں کتنے زمین بھر کر اتنا گناہ لے کر کے آیا میرے سامنے لیکن جب میں نے تیرے عقیدے کا حساب محاسبہ کیا تو میں نے دیکھا جب سے تجھے ایمان نصیب کیا ہم نے لم تو شرک بھی سیا زندگی بھر کبھی تو نے شرک نہیں کیا کی برکت ہے عقید توحید کی توحید کی زمین بھر کے گنا لیکن عقید توحید پر ہے جب میں نے عقید توحید کو دیکھا تو دیکھا کہ گنا تو اتنے ہیں لیکن شرک تو نے نہیں کیا تو اللہ تئی تو کبھی قرآبہ مغفرتن تو زمین بھر کر کے ہم اپنی مغفرت تیرے سامنے لائیں گے ہماری مغفرت تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں اسی پر یہ کتاب ختم ہوئی کتاب تو ختم نہیں ہوئی اربعون نوی ختم ہوئی سمجھ گئے نا فورٹی ٹو چونکہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے اسی میں آٹھ حدیثیں اور بڑھا کر کتنی کر دی خمسون حدیثن ہو گئی تو فورٹی ٹو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم نے اور آپ نے جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے لغزشیں ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جس شوق و جذبے کے تحت آپ حضرات آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کرے اور پر اس پر جو وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین اجر و ثواف اپنے سے اپنے نبی کے زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مستحق بنا دے اور اللہ اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر حصول علم کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے اور ساتھ ہی ساتھ جو علم دے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق سے فرما کچھ کہنا ہے بھائی ذمہ داروں کو ہے کوئی آئیں گے برا کے لاؤ بھائی کمال اسی میں ہے کہ دو چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک جو سیکھا یاد رکھیں نمبر دو اس پر عمل کریں اور نمبر تین جہاں بیٹھے لوگوں کو بتائیں بلے انی ولو آیا اور ہمارے جن ذمہ داروں نے الحمدللہ یہ موقع عطا کیا ہم کو کہ ہم آپ حضرات کے سامنے بیٹھیں اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہی ہے وہ بھی جو کلیت الحدیث کے ذمہ دار ہمارے مشائق ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور مسجد کے ذمہ دار انہوں نے اپنی مسجد کا دروازہ کھولا اور ہر قسم کی سہولتیں مہیا کی باہر سے آنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جدائے خیر دے ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں